میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو دیکھیے صاحب خدا کی قسم اس منزل پہ نہ ہوتی محفل تو مولا کی قسم نہ پڑتا میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو یا کی شراب ہو تاہا کا جام ہو یا کی شراب ہو تہا کا جام ہو پھوٹے سہر دلوں میں تو آنکھوں میں شام ہو ہر رند کے لبوں پہ خدا کا کلام ہو ہر دل سے آج بغض کا کاٹا نکال دے دنیا کی خواہشات کو جہنم میں ڈال دے دنیا کی خواہشوں کو جہنم میں ڈال دے ساگر میں آج سنیے ساگر میں آج اتنی مقدس شراب ہو ساگر میں آج اتنی مقدس شراب ہو پیلے گناہ گار تو حج کا سواب ہو پی لیں گناہ گار تو حج کا سواب ہو یہ دیکھیے وہ میں پلا کے سے نبوت کی بو ملے ایک لفظ بھی بیکار نہیں پڑوں گا خدائی قسم بہت کم وقت لوں گا وہ میں پلا کے سے نبوت کی بو ملے جس کے نشے میں حسن امامت کی بو ملے آدم کو آدم کو جس سے کھو آبرو ملے میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو رو کیا سن رہے بولو نا ہاں۔ سب ساتھ بولو سب ساتھ بولو علی مولا قبولیت اور دعا کا وقت ہے یہ آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے جس کا نشان جات کا سامان ہو گیا سلمان پی کے فخرے سلیمان ہو گیا سلمان پی کے فخرے سلیمان ہو گیا اور یہ بند دیکھیے خدا کی قسم بس یہ بند میرا مخصوص بند ہے میرا مخصوص بند ہے اس کو پیش رہا ہوں اور شاید درس عرفان اور درس خارج جو فضیل میں کم میں مختلف جگہوں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے ایک بڑی منزل ہوتی ہے اس کو آسان لفظوں میں شاعر نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ میں پلا عجیب بند ہے خدا کی قسم سنیں حسن ذکر بھائی وہ میں پلا وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی نعرہ حیدری کجیب بات ہے وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیاء میں ملا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی حسنین و مرتضانی محفل سجا کے پی جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی اب مولا سے ارشاد ہے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے شاعر جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی وہ رخ سے نقاب سے نقاب اٹھا کے نوی دے دے ظہور حاضر ہے دل کا جام شراب تہور دے حاضر ہے دل کا جام شراب تہور دے یہ موزہ نہیں ہے یہ موزہ نہیں ہے خدا کی قسم ان نوجوانوں کی عمر کیا ہے اتنے لفظ کو سمجھ رہے ہیں اب سوچیں کہ سرکار آئے بیٹھے یہ نوجوانوں کی عمر دیکھیے اور ان کا سبحان اللہ کہنا دیکھیے یہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جملے ہیں خدا کی قسم یہ ادا کر رہا ہے ہے حاضر دل کا جان شراب تہور دے اور کیا ہے ولا علی کا نشہ یہ پیش کر رہا ہوں پچھلے سال حسن سلیر صاحب کا یہ فیوریٹ بند تھا جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں سنیے میرے ملائی عیسان سٹیٹس بتا رہا ہوں کیلیبر بنا رہا ہوں ولایہ علی کا نشہ عیسیٰ نے پی تو اس کو مسیحائی مل گئی عیسیٰ نے پی تو اس کو مسیحائی مل گئی موسیٰ کو اپنے رب کی شناسائی مل گئی موسیٰ کو اپنے رب کی شناسائی سات کو اپنے رب کی شناسائی مل گئی داؤد کو بھی قوت گویائی مل گئی یا نے جو پی اسے بینائی مل یہ دعا کا وقت ہے دعا کا وقت یا یعقوب نے جو پی اسے بینائی مل گئی سنیے خدا کی قسم بڑا نازک ہے اب اس کا بیت سنیے گا یا نے جو پی اسے بینائی مل گئی وہ میں جس کا کیف وہ میں جس کا کیف دلوں میں اتر گیا یوسف نے پی تو چاند سا مکھڑا نکھر گیا مالا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے یوسف نے پی تو چاند سا چہرہ نکھر گیا اب اپنے ملنگوں کے لیے وہ میں جس سے دل کو شور بشر ملے ایک پینے کا بھی اسٹینڈرڈ ہے میرے دوستو جو ولا کا نشہ کوئی پی لیتا ہے جس کر لیتا ہے دنیا کے کسی نشے کی ضرورت نہیں ہوتی مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے کہ جو بھی جس عادت کا اسیر ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے یہ مفہوم ہے اس کا جو بھی جس جرم کا وہ میں جس دل کو شعور بشر ملے انسان تو بن جائے پہلے وہ میں جس دل کو شور بشر ملے جس کے بس کے جس کے بس ایک گھوٹ سے جنت میں گھر ملے اسٹینڈرڈ دیکھے جس کے بس ایک گھوٹ سے جنت میں گھر ملے جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے جس کے نشے جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے جس کے سبب دلوں کو دعا کا اثر ملے ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا ہر سورواں ہے ہوائے ہمارے طرب حیات باب قبول ہوا ہے مرادوں کی شب آج دل میں خوشی سرور نظر میں آیا ہے آج ساقی مجھے نہ چھیڑے کہ تیرا رجب ہے آج ساقی مجھے نہ چھیڑے کہ تیرا رجب ہے آج ساقی نہ چھیڑ آخری بند پڑھنا ہوں ساقی نہ چھیڑ ہے یہی کہ جب میں فاطمہ بنت اسد کعبے کی جانب چلی ہیں ساقی نہ چھیڑ ہے یہی در کعبہ نہیں کھلتا ساقی نہ چھیڑتے یہی آغاز دھڑکن زمین کی چپ ہے تو ساکت ہے آسمان خاموش ہے قیامت ہنگامہ جہاں کعبے میں جا رہی ہے ایک شکن کی ماں مل کے مل حیدری کی گود میں اب یہاں سے دوسرا بند پڑھ رہا ہوں میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں بلتے اچھا کی گود سے ابھرائے کافتاب ہاں اے تراب تجھ کو مبارک ہو بو تراب کوسر چھلکے ذرا تیرا ساقی ہے لا جواب سر زمین سلامت یہ انقلاب عمران جھومتے ہیں کہ تو ہے اب خوش ہے مصطفیٰ کہ جانشین تو ہے اب خوش ہے مصطفیٰ کوئی جانشین تو ہے